آپ کو پتہ نہیں یہ شرط ہے یا بکوا ہے آپ کو تو شرط کمانا نہیں آتا ان کا من بڑا پلا العابدین تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے لائن اشرک تھا اے نبی اگر تو نے شرک کیا تو شرط والے الفاظ سے ہم بکوا ثابت کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا علمی بات ہے آپ صاحبوں کو گالی دینا شروع کر دیے تو آپ چلیے خارجی چاہیے کہ حضور نے مدینے کو فرمایا خیر اللہ کا عالم تو حس علی نے مدینہ کو چھوڑ کے کوفے خلاف کیوں اختیار خیر اللہ کا تو تینوں تو مدینے میں رہے علی نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا اس کے نبی کا شاعر نہیں تھا جیسے آپ بات کریں گے پھر آپ کو جواب دینا ہوگا ہم تو ادب والے ہیں لیکن آپ ہمارو بات نہیں آپ نے گالی دی ہے گستاخی کی ہے آپ اپنے الفاظ واپس لیں کیسا صحیح میں ہے اگر آپ کے نزدیک اگر حدیث کا مقام مقدم ہے تو آپ لکھ کے فکس کریں کہ قرآن بعد میں ہے حدیث پہلے آپ لکھ کے کریں آپ رہا ہے ہمارا آپ آپ واپس کریں آپ نے لاکھوں کے دل مجرو کیے کل تکیا کرتے تھے آسن کر کے ہو کے مرے مشرق ہو گئے تھے اللہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما خاف علیکم انتشر کو بادی میرے بات تو مشرق نہیں بنو کا فرمان یاد نہیں آتا علی نے مدینہ کیوں چھوڑا جبکہ مدینہ بہتر ہے محبت پہ آ کر تمہاری تصویروں میں کیا ہے کہ حدیث ان کو بلانے کہا تھا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا زہرا کی اماں کہتی ہے حسین کی نانی کہتی ہے کہ اللہ نبی کو چھوڑ دیا جب زہرا پاک سے پوچھا گیا کہ علی سے تیرا نکاح کروں تو زہرا پاک نے کیا کہا علی کا قد چھوٹا ہے پیٹ بڑا ہے کیا کوئی بیٹیاں ایسے کہا کرتی ہیں شرم کا یہی کہتی ہے تمہاری کتابیں یا بہت کا لفظ ہے سمجھے آ جائیں تو کہتے ہیں موت بھر وہ ہے جو سنی روایت کرے الحمد للہ آپ نے مان لیا سینے کی روایت میں غیر موت بر ہے سنی کی روایت ہے موت لیا ردی کی چوکی میں ڈالو کیوں تہران سے چھاپتے ہو اعلان کر دو یہ گندی کتابیں ہیں ردی کی چوکی میں ڈالو موت بھر کا معنی وہی ہے یہ سننے روایت کرے جب مدرس کی باری آئے تو یہ ان کی روایت پڑھتے ہو جب جواب دینے کے آئے گلو خلاسی کرتے ہو من شرطیا یا وقوع کا مستقل ہے شرط کو آپ نے حقوق معمول کر دیا رضی اللہ انل محنہ الشجرہ یہ مظاہرے کا سیکھا یا ماضی کا سیکھا اللہ راضی ہو چکا یا آگے راضی ہو گیا آپ کے نیچے تین بیعت کر رہے تھے جب آپ کے تین صاحب وہ بیعت کر رہے تھے اللہ راضی ایسی اللہ راؤد ہے میں قرآن مانتا ہوں بسی فکر کرتے صاف قرآن کے لفظ ہیں کون سے مشکل لفظ ہے جس کی تشریح چاہیے صحابی کی تعریف کی تو خود اقرار کیا پھر انکار کیا سابقین کی تعریف کی ترجمہ کیا چپ اولین کا ترجمہ کیا پھر چپ مہارے انصار کی وضاحت کی پھر ہم پہ الزام مین کی بات آپ نے چھیڑی ابھی تک جواب نہیں آیا پتہ نہیں کون سی لغت پڑھ رہے ہیں کب تک تیاری ہوگی مین کی کس میں بیان کرنے کی علیہ السلام ہے جمع کر سیا علیہ السلام کی تعریف نہیں ہو سکی اندازہ کیجیے حضرت توجہ تو کریں منافع کو آتے ہیں صاحب پہ چشمہ کرتے ہیں اور یہ عالم اسلام سن رہا ہے پوری دنیا سن رہی ہے افام ماضی کا سیرا یا مظاہرے کا سیرا ہے کیا کتنا اللہ معاف کرے گا اللہ معاف کر چکا اللہ تو معاف کر چکا ماضی سرے سے ہم کہتے کیا بتائے گی تو پھر اللہ معاف کرے گا اگر اللہ کیا میں معاف کرے گا تو علی اکیلے نماز پڑھتے تھے خلفا صلاح کے سامنے تارے کے جماعت تھے یا نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے اگر علی تارے کے جماعت ہے ہر تو مہاراجن کی جائے گا حسین نے تو بیعت نہیں کی علی نے کیوں بیعت کر لی علی چمت کبھی بنے تو آپ اپنی طرف ہی جھانک کے دیکھیں نا جب آپ کی روایت کی بات کہتی ہے یہ موت بر ہے یہ سننے کی روایت ہے تو وہ مقبول نہیں اگر سننے آپ کے نزدیک مقبول نہیں تو رابطے کی روایت ہمارے نزدیک مقبول نہیں قرآن کی طرف آتے نہیں کہتے قرآن مانتے ہیں کیا مانتے ہو قرآن کو قرآن کا ترجمہ کرے بات واضح ہو جائے گی قرآن کے ترجمے سے بات واضح ہے جب نہ آ چکا سب سے آپ وعدہ کر چکا اللہ حوصلہ کا جنت کا تو اللہ وعدہ خلاف ہے وعدہ کر کے پھر جاتا ہے اللہ کو امار کا پتہ نہیں تھا منافع کا کھاتا ہی الگ ہے صحابہ کا کھاتا الگ ہے آپ کھاتے میں بس کر رہے ہیں لالت منافع میں بھیجتا ہے آپ صحابہ پہ بھیج رہے ہیں خیال کرنا چاہیے کرو سب کو ستم پہ اتر آئے گالیوں پہ اتر آئے یہی تو منافقین کہتے صحابہ کے بارے میں جب اللہ فرماتا تھا وقیل الحم آم کما آمن الناس جب منافق نے کہا جاتا ہے ایسے ہی مان لو جیسے صحابہ ہی مان صحابہ کا ایمان اتنا حق کا معیار ہے اللہ اوروں کو بھی کہتا ہے مناف کو اس طرح ہی مان لو جس طرح صحابہ ہی مان نے کیا کہا آنو منو کمان و صفا یہ تو بے وقوف ہے تو صحابہ کو بے وقوف کہنے والا خود بے وقوف ہے خود مانتی ہے خود کافر ہے خود مستق ہے خود مردود ہے صحابہ کو لال بیچتے ہو اللہ کہتا ہے شرم کرنی چاہیے کوئی صحابہ کے ایمان کے مطابق ایمان مان لو منافقوں تو پھر ایمان تمہارے موت پر تو اتنا حق کا لے جا رہے ہیں اللہ کرتا ہے اگر صحابہ بھی منافق تھے تو منافقوں کو اللہ منافق ایمان کے متعلق حکم دے رہا ہے کہ منافع کا ایمان لو تو صحابہ پر تنقید کرنا قرآن کہتا ہے بے وقوفوں کا کام ہے اللہ انا ہم ہم خبردار بے شک وہی وہی دو دفعہ ہم مایا تاکید کے ساتھ صاحب تنقید کرنے والا وہی وہی خود بے بہت خود ان پاپا خاتمہ نہیں ہوگا حضور نے میرا غار میں بھی ساتھی ہے مزار میں بھی ساتھی ہے قیامت میں بھی ساتھی ہے یہ آپ کی نظر بلا پڑی ہے مولا علی کا فرمان ہے کہ سدی دنیا سے گیا یہ اس کے ذمہ کوئی یاد نہیں تھا علی حضرت علی کہتے ہیں صدیق عیوب سے پاک ہے آپ کہتے ہیں ناک تھے منافق تھے تھی اس پہ جو صدیق پہ غلط بھیجے خود لانتی جو صحابہ پہ لطب خود لانتی ہے اب لام تو بہتر ہے یہی مناظرہ ہے لام تو بہتر ہے منافق لانتی ہیں یہ منافق نہیں ہے منافق کو حکم ہے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان یہ تمہارے مرا آپ اگر ضعیف راوی کی طرف جاتے ہیں تو آپ لکھ دیں حضور ہمیں اللہ کا کلام پسند نہیں ہے ہمیں راوی کی روایت موت جب روایات پڑھتے ہیں تو موت بر دکھاتے ہیں کہ موت بر وہی ہے جو سننے روایت کرے اگر کوئی شب کہے موت بر حوالو سے موت کا شواہد تو ثابت ہے کہ آپ کے فلاں والد ہیں تو آپ کہہ دیں بہت یہ سننے کی بات ہے میرا وہ والد نہیں ہے موتبر گواہیاں موجود ہیں آپ صاحب آپ کے نام فلاں تھا آپ کہیں گے تو سننے کی روایت ہے موت کے مانا غیر موت اندازہ کیجیے موت کے معنی مانا موتبر تو آپ کے محرم مزہ لکھتے ہیں سنت موتبر ہیں سنت سنتے موتبر ہیں کہ حضرت علی کا سر اور اتنی گود میں تھا سہارا نے کہا وہ ایس بستری کی ہے یا نہیں کی اب علی ہاتھ پہ ہیں یا سہارا ہاتھ پہ ہیں خدیجہ نے کیوں کہا کہ اللہ نے آپ کے رب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا دیاتری محبت آ کر تو خدیجہ کی تقریب میں قرآن کیا ہے اگر آپ بول سکتے تو ہم بھی بول سکتے ہیں تو مقام عدم رکھیں کیوں نہیں انداز سے ہے سوکیا نہ بازار نہ کریں لانتے نہ بھیجیں ہم صحابہ کے دشمن پہ لانت بھیجتے ہیں اخبار کے دشمن پہ لانت ہمارے نزدیک سب سے پہلے قرآن ہے حدیث بعد میں ہے آپ کے نزدیک من گھت روایات زیادہ موتبر ہیں آپ نے جی راوت زیادہ موتبر ہے خدا کا کلام اتنا موتبر نہیں ہے روایت میں رت مجاوت بھی موجود ہے منافق سے جہاد بال نشان ہے بہت اچھا جناب یہ تعریف پھر آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں یہ نبی کی زبان سے سر سے متثر سے ثابت کر لیں جاہد کا معنی یہ ہے زبان سے جہاد کرو یا کسی امام معصوم سے ثابت کر لیں خلفا طرح سے کیا جہاد بلسان ہوا ہے اگر جہاد بلسان کی بات تھی معاذ اللہ خاتم بدن اگر یہ مناسب تھے تو حضور نے سے زبانی کیسے جہاد کیا آپ روایات پیش کریں گے میں قرآن پیش کروں گا گے تو حضور آپ قرآن کو نہیں مانتے اس لیے قرآن سے بات ہیں ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو آپ زبانی طور پہ قرآن مانتے ہیں دل سے قرآن نہیں مانتے تو قرآن تو سنیوں کے حق میں ہے قرآن تو شان صاحبہ بیان کرتا ہے قرآن تو پر صاحبہ کی بات بیان کرتا ہے تو اسلام ہمارے پاس منافقوں سے آیا قرآن ہمارے پاس منافقوں سے آیا صرف تین مسلمان تھے باقی سب منافع ہوتے من شرطیا کو بھکو پہ شامل کر دیا آپ کے ان پہ قربان جائیں آپ کو شرط کا پتہ نہیں بھکوے کا پتہ نہیں علی مدینہ چھوڑ جائیں خط علی اعتراض کریں زہرا پہ زہرا علی پہ اعتراض کریں خدیجہ نبی پہ اعتراض کریں آپ کے مترجمین نبوت پہ اعتراض کریں آپ ادارہ صحابہ پہ چرا کرا کر رہے ہیں آپ کے ترجمے کرنے والے قرآن کے اندر انبیاء کی نبوت پہ حملہ کر رہے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے جی ان شاء اللہ میں آج تو کمبار کرتا ہوں تجمے تجمے پیش بھی غیر رحمان الرحیم پہلے مولوی صاحب نے موقف اپنایا تھا کہ کی طرف نہیں آنا صرف قرآن قرآن حسبنا کتاب اللہ تک ہی تھے اب تک نہیں وہ حیات القلوب کہاں کہاں سے تک نکل ہوئے میں ان کو واپس پھر قرآن شریف کی طرف لاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے صحابہ کرم کی دو قسمیں بیان کی ہیں پیغمبر اسلام کی ہاتھ پر حدیبیہ میں تمام صحابہ نے بیٹھ کی تھی اور اللہ نے دونوں کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جو میرے حبیب کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے بعد توڑے گا نہیں سمان نقصہ آپ کہاں کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہے سمان نقصہ جس نے توڑا جی جن یعنی سولہ نقص ہے آج کا نہیں وہ اپنی جان کو توڑ رہا ہے اور جو اس کو پورا کرے گا اس کے لیے سارے انعام ہے تو اس کو توڑ میں اس لیے ابتدا آپ سے کہہ رہا تھا کہہ رہا کہ آپ منافع کی تعریف بھی کریں صحابی کی لیکن آپ نے نہیں چن بوجھ کے آپ کو پتا تھا یہ آگے مرالا آنے والا ہے کیونکہ اگر میں نے منافع کی تاریخ میں نے اپنے لفظوں سے کر دی تو لوگ فوراً چلے جائیں گے اس کی طرف تو منافع کی تعریف کیا ہے اس کی تین شرط میں سے یہ ہے کہ جب ایڈ کرے تو توڑ دے جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب کیا ہے اکیسویں شرط بھی ہے وعدہ کرے تو اس کا انتخاب کرے تو منافع کی علامات تو یہی ہے کہ جو پیغمبر کی ہر ہفتے بیٹھ کرنے کے بعد توڑ دے گا آپ اسے کیا کہیں گے آپ اسے رضی اللہ کہیں گے مہیا کریں گے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی جان پہ بدلا ہوگا اور وہ کا ہے اور منافع کی اللہ نے اسی صورت فتح میں ساری چیزیں بیان کر دی ہیں یہ میں نے غضب اللہ غضب ہو رہا ہے یا لانت پڑھی ہے یا عذاب عظیم پڑھا یہ اپنے میرے الفاظ نہیں ہے قرآن کے الفاظ ہیں آپ جذبات اور غصے میں کیوں آتے ہیں قرآن نے یہ الفاظ پیش کیے ہیں کہ جو میرے ادیب کے ہاتھ پر بحث کرنے کے بعد توڑ دے گا وہ منافق ہے اور مناسب کا یہ عذاب ہے اور مناسب کے مقابلے میں مومن ہوتا ہے اور جو مومن ہوگا اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عنل مومن کہ اللہ مومنوں سے راضی ہے یہاں پر کون اللہ سے صحابی ہے جس کا آپ ترجمہ کر کے بڑے خوشی سے پھولے نہیں سماتے اللہ نے مومنوں کی بات کی ہے کہ جو بات کو کرنے کے بعد پورا کرے گا وہ مومن ہے اس جو بھائیوں کا جب کری وہ بات کر رہے تھے کم شجر تھے درخت کے نیچے تھا عالم ہمارے کرو بہن جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اس کو جانتا ہے فام ضلع سکینت علم اللہ ان پر اپنی تسکین حاضر کرے گا وہ اصاب فتح قریبا اور انہیں فتح قریب دے گا یہ ترجمہ ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا فتح قریب سے مراد فتح خیبر ہے اللہ کا وعدہ تھا جس سے میں راضی ہوگا اس کے ہاتھ پر خیبر دوں گا سمرائی بات کی جو خیبر سے بھاگ جائے کھا جائے اسے اللہ راضی نہیں ہے تو اللہ کی رضامندی کے کے ساتھ ہے جو خیبر کو فتح کرے گا اب خیبر میں تین افسیاں جاتی ہیں آپ کے بزرگ بھی جانتے ہیں جاتے ہیں حضرت جاتے ہیں عمر جانتے ہیں عثمان جاتے ہیں اور مولا علی بھی جاتے ہیں میں جیسے کہ پہلے روایت پڑھ چکا ہوں اور فتح علی کے ہاتھ پر ہوتی ہے تو اللہ کا وعدہ تھا جس سے میں راضی ہوگا اس سے کیا ہے جس ناراضی ہو گیا اس کے ہاتھ پر فتح دوں گا خیبر کی اگر آپ کے بزرگوں سے راضی تھا تو ان کو شکست کیوں ہے اگر علی سے راضی نہیں ہے تو خیبر اکھڑ کیوں رہا ہے تو اللہ کا وعدہ کس سے ہے رضا مندی صرف سے ہے کہ جو بیٹھ کو پورا کرے گا اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں ابھی حدیث کی طرف میں نہیں کیا میں مجھے پتا کہ آپ حدیث کا انکار کر جائیں گے اب وہ جناب والا ادھر ادھر کی کتابیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے تو آپ کتابوں سے بڑا گھبرا رہے تھے نہیں جی ہم قرآن پہ رہیں گے قرآن تو آپ کیوں قرآن کو چھوڑ گیا قرآن کتاب اللہ کہنے کے باوجود دیکھو میں نے قرآن پڑھا ہے کہ قرآن کیا رہا ہے جو آپ نے کہا جو سامان رکھا تھا تو اللہ نے شرط رکھ دیا کہ جو اس بات کو توڑ دے گا بس اس کے لیے وہ ہے تو وہ بھی بیان کر دیا ہے جو اس بحث کو پورا کرے گا اللہ نے اس کا بیان کر دیا ہے تو دونوں چیزیں آ گئی ہمارا صحابہ کے بارے میں یہی نظریہ ہے اور یہی آٹھ بتاتی ہے کوئی صحابہ نے پیغمبر سے غداری کیا اس کے عہد کو توڑا ہے اس کے لیے سزا ہے کوئی رضامندی نہیں جب قرآن اللہ سے اللہ آ گیا تو ہم ان کو کبھی بھی رضی اللہ نہیں کہہ سکتے جو پیغمبر کے ہاتھ میں بیٹھ کرنے کے بعد توڑ دے اور جنگ سے فرار کر جائے ناراض نہ ہوں یہ قرآن حقائق ہے میں نے کوئی حدیث پیش نہیں کی آپ اپنے قرآن کو حاضر کر کے کہیں تھرپ قرآن اٹھا کے کہیں کیا آپ کے بزرگ جانے خیبر سے نہیں بھاگے اگر نہیں بھاگے تو آپ پیش کریں کہ انہوں نے فلاں فلاں کو قتل کیا اور وہ سادر قدم رہ گئے ہماری کتابیں چھوڑیں اپنی کسی کتاب سے دکھلاؤ بکر حضرت عمر جانگی اور قتل کیا اور وہ کسی جنگ اور اس جنگ میں وہ نہیں بھاگے تھے ٹھیک ہے آپ میں آپ کی حدیث بھی مان لوں گا جب اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے آپ کے علماء نے اس کی تصدیق بھی کر دیا آپ خان مخائی ادھر کی باتیں منا کی حدیث کا انکار بھی کر رہے ہیں اور قرآن کا انکار بھی کر رہے ہیں کہ جب قرآن نے کہا دیا کہ جو بات کو پورا کرے گا میری رضامندی اسی کے لیے ہے جو بات کو توڑ دے گا اللہ نے اس میں خاموشی اختیار نہیں کی ہے کتنے فتوے دیا ہے یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے سن لیں غالب اللہ ہو ایک اللہ کا اس کا غضب ہوگا کس پر ہوگا جو پیغمبر کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے بعد توڑ دے گا دوسرا کیا ہے وہ اللہ ان لانت کرے گا اور ان کے لیے کیا رکھا ہے جہنم جہنم ان کا ٹھکانا ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے یہ کن لوگوں کے بارے میں جو پیغمبر کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے بعد توڑ دیں گے ہم ان کو کبھی بھی رضی اللہ نہیں چاہ سکتے قرآن کا بھی یہی موقع تھا اور حدیث میں یہی چیز آ گئی ہے باقی جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ علی نے کر لیا ہے یہ موضوع سے متعلق ہے وہ تو مسئلہ خلافت سے متعلق ہے کیا اگر علی کی بیٹھ کرنے سے آپ ان کو خلیفہ مان جائیں گے یہ بس ہے آپ جو ہے نا موضوع سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن میں اس کو آپ کا ہلکا سا ادنا سے جواب دے دیتا ہوں کہ علی نے بات کر لی ہے کیا اگر علی مخالفت کرتے تو آپ چھوڑ دیتے اس کو موضوع بنا لو ہم بھی کہتے ہیں اگر علی نے بات کر لیا ہے آپ بھی اس کو بنیاد بنا لیں اگر علی نے بات کر لی تو ہم مان جائیں گے لیکن اگر علی انکار کر دیں تو آپ چھوڑنے کو تیار ہیں ع ابو و عمر کو خلیفہ ماننا ہے تو اللہ رسول کی وجہ سے ماننا ہے علی کے بیٹھ کرنے سے کوئی بندہ خلیفہ نہیں مان سکتا جب تک اللہ رسول اس کا اعلان نہ کرے کیوں علی کو اللہ رسول نے اتنی پاور دی ہے کہ وہ صاحب شریعت ہے جو کچھ کرتا جائے ہو جاتا ہے اگر وہ ہو جاتا ہے پھر دوسرے بزرگوں کو ماننے کی کیا ضرورت ہے پھر دوسرے بزرگ کو علی نے کیا ماننا ہے اور صحیح بخاری میں حضرت عمر کا اپنا اقرار موجود ہے لکھ ہے سفر نمبر ایک ہزار نو ہے برابر حضب الحبلہ ہے یہ کیا ہے کتاب الحدود اٹھائیس اٹھائیسواں پارہ کہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں وہ نہ حکمت کا خبر نہ اللہ نبی ہو کہ جب یہ سچی سچی کاروائی بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو وفات دی ان الصار خالف ہونا انصار نے بھی ہماری مخالفت کی وہ تمعود و سرین کی ثقیفت بنی سائے سارے لوگ ثقیفہ میں جمع ہو گئے وہ خالف انا علی و زبار و مما ہما علی اور زبار اور ان کے ساتھی نے ہماری مخالفت کی ہے صحیح بخاری تو کہتی علی نے مخالفت کی ہے آپ بیٹھ کا معنی بھی کریں علی نے جو بیٹھ کیا ہے بیچ یہ پھر لمبی ایک بار چل جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس موضوع کے ساتھ رکھیں چونکہ آپ نے ضمن بات کی تھی بات کی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے ورنہ بیعت کا معنی یہ ایک مفصل پوری بات ہے ہم نہیں چاہتے کہ موضوع سے باہر نکلے برحال صحابہ کے بارے میں ہمارا یہی نظریہ ہے جی آپ ابھی تک عدالت صحابہ مسلکن ثابت نہیں کر سکے تمام کی شرط تھی جب قرآن نے کہا دیا کہ میری رضامندی انہیں کے لیے آج بات کو پورا کرے گا جو پورا کرے گا وہ وہی عادل ہے جو توڑ دیں گا وہ عادل نہیں ہے قرآن کے الفاظ میں بھی نہیں ہے ہمارا موقع بھی نہیں ہے آج یہی ہے اور پیغمبر کی حدیث بھی یہی کہتے ہیں جس کا آپ انکار جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب آج قرآن ہیں حدیثوں کی طرف نہ قرآن میں جانا ہے آپ کا ختم چلیے میں آپ کو ہماری دکھاؤں آپ کے آپ مجھے پتا ہمیشہ دقت ہے بابا آپ کل ہے آج ہی تو کل آپ نے پانچ گھنٹے متعین کیے تھے پانچ گھنٹے سے ٹائم زیادہ ہو چکا آپ ہمارے موضوع کے نہیں آنا چاہتے آپ قرآن کو نہیں مانتے آپ قرآن کے منکر رہیں ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو جو قرآن کے مخالف اس کو نہیں مانتے یا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ حدیث نہیں مانتے حسم و نہ کتاب ہم قرآن بھی مانتے ہیں صحیح حدیث بھی مانتے ہیں بشرط کہ وہ حدیث قرآن کے مطابق ہو کتنا آپ نے مغالفہ دیا یہ غاز اللہ سب تبر شروع کر دیے کہ منافعوں کے لیے تصویر موجود ہے اور رضا والی آیت وہ آیت نمبر دس ہے نمبر چھ ہے آیت نمبر چھ کہاں دس کتنا ملا دیا کتنا کس ہے اگر میلاد کا تانا آپ دیتے ہیں تو آپ میلاد کے شاید منکر ہیں آپ میلاد نبی نہیں منتے جب میلاد نبی نہیں مناتے تو میلاد امام بھی نہیں مناتے تو میلاد احمد بھی چھوڑ دیا تو میلاد احمد کے دن کی مناتے ہیں اگر ہم حلوے کا دانا دیتے ہیں تو آپ متے کا تانا بھی قبول فرما لیں متے کی اولاد بھی قبول فرما لیں تو متے کی اولاد جو ہے وہ کس کھاتے کی ایک دفعہ متا کرو امام حسین کا درجہ دوسرے متا کرو امام مسن کا درجہ پھر متا کرو علی کا درجہ پھر متا کرو نبی کا درجہ یہ تمہاری کتاب میں موجود ہے تمہاری تفاصیر میں موجود ہے متا کرتے جاؤ علی کا مرتبہ اندازہ چیز جنا کا نام آپ نے مجھے رکھ دیا اس کا سوال بیان کرنا شروع جب ہم آپ کتاب دم کرتے ہیں تو کتنی در در کی باتیں کرتے آپ روایات پیش کر سکتے ہیں تو ہم رواج پیش کریں تو مقبول نہیں ہے یہ غیر معتبر ہے معتبر کے معنی غیر معتبر سبحان اللہ ایت نمبر چھ کہاں ایت نمبر دس کہاں یہ ان کو دھوکھا دیں جو قرآن نہیں جانتے ہم حافظ قرآن ہیں قرآن ہمارے سینوں میں ہم قرآن کے مہین حافظ ہیں یہ کہاں منافق مالیات کہاں رضا والی عید لقد رضی اللہ المؤمنین انل محمین کا اللہ راضی ہو چکا آپ ناراض آپ کی زبان سے اعلان ہوا ریکارڈ میں موجود ہے کہ سب صحابہ نے بیعت کی جب سب صحابہ نے بیعت کی اللہ سب سے راضی کل کا وقت چاہیے وہ قرآن قیاد پڑی تھی کل لوں واد اللہ حوصلہ اللہ سب سے حوصلہ کا وعدہ کر فتح مکہ کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے اللہ حوصلہ کا وعدہ کرتا ہے آپ ان کو منافع کہتے ہیں اللہ حسن کا وعدہ کرتا ہے ان کو جنتی بتاتا ہے آپ ان کو جہنمی بتاتے ہیں کون صحابہ کے بعد چاہے فتح مکہ سے پہلے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ہوں کتنا خرچ میں بس کیا کتنا توخا دے رہے ہیں ایس نمبر چھ کا ایس نمبر دس کا دونوں کو ایک بنا دیا اگر مومنین کی بات کرتے ہو تو بیت کی بات بھی نہیں اگر مومن میں آل بیت آ جاتے ہیں تو صحابہ بھی آ جاتے ہیں نے کلمہ بھی پڑھا اسلام بھی قبول فرمایا اور ان کے دل کی سبھی آگے نے بیان کر دی قرآن نے بیان کر دی ات کا سب سے زیادہ متقی ابو بکر صدیق ہے تمہاری ہماری میں موجود ہے تو متقی وہی ہوتا ہے جو مناسب بن جائے متقی وہی ہوتا ہے جس کے دل میں شرک ہو متقی وہی ہو جو پھر جائے آپ شرط کو وقوع میں لاتے ہیں منافقین کی آیتوں کو صحابہ پہ چشمہ کرتے ہیں جناب ہمیں خوب پتہ ہے راس بھی ایسا کرتے ہیں خاج ایسا کرتے ہیں ان تالقو تقوب الاطن نادرت المومنین کفال و منافقین والی ایتوں کو میں چسپاں کرنا یہ خاجی ٹولے کا کام اسی لیے علی کی غلامی سے کون نکلے تھے جو نکلے تھے وہی خاجی تھے پھر علی کا ساتھ دینے والے تھے پھر ان کے نکل گئے آپ عصمت انبیاء کے قائل ہیں یا نہیں عدالت کی بات کرتے ہیں حوصلہ جو شفا وہ عادل ہے جس سے اللہ راضی ہو وہ عادل ہے جس کو اللہ معاف کر دے آپ معاف نہیں کرتے آپ آپ کے قبضے میں حکومت نہیں ہے آپ کا نہیں ہیں آپ تو عدالت آپ تو صحابہ تو صحابہ تو آپ نے تو رسول کو معاف نہیں کیا آپ نے تو آدم کو معاف نہیں کیا آپ تو گستاخ نبوت ہیں سنیے آپ کا ترجمہ مقبول والا اور آدم نے اپنے رب کے خلاف کیا لہذا ناکام رہے کہ آدم نے بھی رب کے خلاف کیا آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں آپ کے ترجمے کرنے والے قرآن کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ آدم نے اپنے رب کے خلاف ورزی کی فرمان علی کا بھی یہی ترجمہ ہے فرمان علی بھی کندم مقبول بھی کندم بلندا کا لمبم آپ کے خلاف جب باری آتی ہے کیسے کہ موت بڑھ رہی ہے پھر بھاگنے کا طریقہ اور کیا ہوتا ہے یہی تو بھاگنے کا طریقہ ہے آپ موضوع سے اور اختیار نہ کریں آپ قرآن کا انکار نہ کریں کیا کسی نبی کی داڑھی کھینچنا نبی کی گستاخی ہے یا نہیں جواب دینا ہوگا آپ کو نبی کی داڑھی کھینچنا نبوت کی گستاخی ہے یا نہیں کیا نبی کا گستاخ کافر ہے یا نہیں اگر ایسی بات ہے نبی کے گستاخ کو کافر مانتے ہیں نبی کی داڑھی کھینچنے والے کو اگر آ مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون نبی کی داڑھی کھینچی اس کے مطلب آپ کیا جواب دیں یہ قرآن ہے جناب راوی نہیں یہ بخاری مسلم نہیں یہ شامی کوفی نہیں قرآن ہے تو جہاں مقدس حضرات آ گئے پھر آپ اسمت کے خود قائل ہیں پھر ایسا کیا جواب دیں گے ترجمہ آپ کے موضوع کر رہے ہیں ترجمہ آپ کے ذاکر کر رہے ہیں فیسیں ضرور لیں آپ لاکھ لاکھ روپیہ لیں جناب یہ فیسوں والی بات نہیں ہے علم کی بات ہے یا تکیے کی بات نہیں ہے حلوے کی بات ہے تکوا کا کہاں متا کہاں حلوہ کہاں آپ میلاد النبی بھیٹ کرتے ہیں میلاد کے قائل نہیں ہیں میلاد اور دشمن پہ اعتراض کرتے آپ میلاد مان کے آپ تو میلاد کی بات کرتے ہیں مطلب ہے آپ بھی میلاد کے دشمن ہیں آپ بھی ان کے ساتھی ہیں آپ ہی مین ہم کے کھاتے ہیں بغیر دست کے پاس نہ جانا ورنہ تمہارا شمار نہ فرمانوں سے ہوگا تاکہ میں مقبول آدم بے فرمان ہے رب کے نبی کے بارے میں تم نے کہا اے نبی اپنے گناہوں کی معافی مانگو تمہارا ترجمہ قرآن ہے قرآن ہمارا ترجمہ تمہارا ہے آپ قرآن نہیں مانتے صحابہ کی عدالت کی بات کرتے ہو بے شک آپ کرو اعتراض قرآن سے آپ نہیں تنقید کر سکتے قرآن میں صحابہ کا لفظ نام نہیں ہے قرآن میں کلن کا لفظ ہے صحابہ کی دو قسمیں بیان ہیں فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والے تو سب بہشتی ہیں اگر انہیں تان کیا تھا معاذ اللہ اس وعدے سے پھر گئے تھے بھیا سے منہ موڑا تھا تو حضرت علی نے ان کے لیے کیوں کہا کہ آپ تو پاک صاف جا رہے ہیں آپ تو کوئی آئے بھی نہیں امام جافا نے کیا نعمت صدیق نعمت صدیق نعمت صدیق بہترین سچا صدیق ہے بہترین ہے صدیق بہترین ہے صدیق امام جافا سے بہترین کہیں علی ان کو بے عیب مانے ان کے وشال کے بعد تم اعتراض کرتے ہو علی کے بھی دشمن ہوئے امام جافت دشمن بھی ہوئے آل بیت کے دشمن ہوئے ان کے آپس میں لڑائیاں ہیں ان کے جھگڑے ہیں زہرا اعتراض کرتے ہیں نبی پہ خدیجہ اعتراض کرتی ہیں آپ کے قرآن کے ترجمے میں نبوت کے خلاف گستاخیاں لکھی ہیں نبی کے گناہ ہوئے تو آپ نبیوں کو معصوم نہیں مانتے صرف باروں کو معصوم مانتے ہیں امبیا معصوم نہیں ہے سماج جواب کم ہوگا جواب بولا جن کی بات ہوئی تھی پانچ گھنٹے گزر چکے اب ہمارا موضوع قبول کریں قرآن الفاظ ہے باقی جو آپ نے پڑھا نقد رضی اللہ ہو مومن اس شاید کو بھی آپ نے برا نہیں پڑھا حالانکہ آگے بات ساری بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے نقد رضی اللہ ہو انل اللہ مکن سے راضی ہو گیا تو اللہ نے کسی یعنی صحابہ تو نہیں تھا جب لفظ سکینہ کا آلے اللہ نے ان پر تسکین اتاری تسکین کا مطلب کیا ہے وہ جنگ سے بھاگ جائیں گے یہ ہے سکینہ کا معنی آگے فرمایا وہ اصاب ہم فتن قریبا انہیں جنہیں سے اللہ راضی ہوگا ان کو فتح قریب دے گا یہ کون سی فتح قریب ہے تمام تفصیلیں اور یہ ترجمہ شاہ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے وہ کہتے ہیں مراد اس سے فتح خیبر ہے تو اللہ تو انہیں دیا جن سے ہاتھ سے فتح خیبر ہونی ہے جن سے خیبر فتح نہیں ہوا شکر سکھا جائے کیا مطلب ہے اپنی پگڑی کافروں کے حوالے کر کے آ جائے وہ کیسے رضی اللہ ہو سکتے ہیں آپ کی سلام میں وہی رضی اللہ ہوں گے کہ جو اسلام کو بدنامی کا بحث بنے اسلام کا جھنڈا چھوڑ کے آ جائیں شکست کھا کے آ جائیں یہ میں اللہ نے ساری چیزیں رضامندی صرف اسی کے لیے ہے جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوئی ہے اور اسی نے بیعت کو پورا کیا ہے جس نے توڑا ہے اس کی اللہ نے پوری سزا حجامت مرمت ہر لحاظ سے کر دیا ہے ہمارا عقیدہ قرآن کے خلاف بالکل نہیں ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے کچھ صحابہ عادل ہیں وہ جنت میں جائیں گے ہم ان کو ضرور سلام بھیجتے ہیں ان کی اتباع کو ہمارے قابل فخر ہے جی جنہوں نے پیغمبر کو چھوڑا جی اور بیت کو توڑا اور حضرت کے ایسے غداری کی وہ ہمارے لباٹا کے وہ جنازہ پیغمبر میں بھی شامل نہیں ہوئے یہ بھی اسی میں چیزیں ہیں جس ریاست موضوع سے تو کافی بار نکل جاتے ہیں چونکہ پیغمبر کا جنازہ پڑھنا یہ بھی عدالت میں چھا پینا ہے سمجھ رہی بات کی اسے ناراض نہ کریں یہ خود یہ اپنا آپ آپ چونکہ روایتوں انکار کر جاتے ہیں حدیثوں کا میں جو حدیث پڑھوں گا اس کی صنعت بھی پیش کروں گا اور اس کی تفریح بھی پیش کروں گا سمجھ رہی بات کی آپ بلا صنعت ثبوت ایسے جو بات نہ کوئی معیار نہ کوئی کچھ آپ کو حیات القریب حدیث کی کس درجے کی کتاب ہے نہ آپ طبقات جانتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں ایسے میری ساری باتیں آ جاتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں موضوع سے باہر نہ جاؤں عدالت کے صحابہ کے بارے میں آپ پرانے مجید سے ایک عید بھی پیش نہیں کر سکے جس سے عدالت مطلق ثابت ہو اگر مطلق ثابت ہوتی جس سے آپ تعویلات کر رہے ہیں تو اللہ کیوں کہتا ہے کہ توڑنے کے بعد میں اس کو عذاب دوں گا اس سے ناراض ہوں اس کے لیے بنائی ہے یہ کون سی باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلق ایسے کسی سے راضی نہیں ہو جاتا اللہ کی رضامندی حاصل کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ آپ کی خوش عقیدگی ہے آپ اس سے ناراض نہ ہوں جی کئی آیات ہیں برحال پیش کی جا سکتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ مطلق اسی بات پہ قائم رہیں دیکھو مثلا یہ ایک سورہ نفال میں اللہ نے پیش کیا ہے کہ یا جہاں احمد لقیت مزین کافر الحفن کیا ہے جو ایمان لائے چکے جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو تو کیا ہے فلاط و المحم البارہ پوش تو نہیں دکھلانی یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وہ ولی ہم یوم دن رہا ہوں جو اس دن پوچھ دکھلایا جائے گا کیا ہوگا صرف دو صورتیں ہیں اللہ متحرف گن کے لیے دوبارہ پیسے یہ استثنا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جو اس دن پوچھ دکھلایا جائے گا فقط با غلب من اللہ ہے وہ اللہ کا غلب لے کے آیا وہ ماؤ جہنم و بیس مسیح کا برا ٹھکانا ہے تو اللہ نے تو یہ سزائیں بیان کی ہیں جو جنگوں سے بھاگ جائیں آپ نے پتہ نہیں کیوں رضی اللہ کے سرٹیفکیٹ دینے شروع کر دیے ہیں ہم بھی کہتے ہیں جس نے اللہ رسول سے غداری کی ہے یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے جو پیغمبر کی ذات کے ساتھ فراڈ کرے پیغمبر کو جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جائے پیغمبر کو ہر کا فتوا لگائے حتیٰ کہ اس کا جنازہ پڑھنے تک بھی تیار نہ ہو اور ہر پیغمبر کے حق میں ہر طرح کی گساخی کرے وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہے نہ قرآن کو ان کو رضی اللہ کہا ہے اور نہ ہم اسے کہتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ قرآن کے موافق کا ہے مولو صاحبان ناراضگی کرتے ہیں تو کرتے رہے وہ جو پڑھ رہے تھے وساد امل ہونا واد ان الحسنا وہ آیا صرف انہیں کے حق میں ہے جنہوں نے پیغمبر کی نصرت کی ہے لفظ انصار موجود ہے مادہ اس کا نصرت ہے جو نصرت نہیں کرتا جو بھاگ جاتا ہے وہ وہ تو انصار بن ہی نہیں سکتا لفظ انصار کہنے کہنے سے آپ کیا خوش فہمی میں چلے گا انصار کا مانا جو پیغمبر کی نصرت کرے امداد کرے جو پیغمبر کو چھوڑ جائے وہ انصار نہیں ہے ہاں وہ جتنے دعوے کرے اور آپ ان کے بارے میں جتنے حصہ عقیدگی اس کے بارے میں ظاہر کریں وہ قرآن حدیث نہیں بن سکتا میں نے آپ کے سامنے قرآن پیش کیا ہے قرآن میں آ گیا جو پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا اس سے جہنم ہے سب کچھ یہاں چکی ہیں اور ہمارا بھی اس کے بارے میں یہی عقیدہ ہے میں دوسرے مسائل نہیں چھیڑنا چاہتا تاکہ یہ ایک فرار کی کوشش ہے کبھی آپ بیٹھ کی طرف جاتے ہیں کبھی مدد کی طرف جاتے ہیں کبھی مجھ سے موضوع ہے متحر سے کیا طلباء سے متاثر آپ نے فضائل کی باتیں کی ہیں اگر آپ کو شوق ہے زور ازمائی کرنا ہے تو اس موضوع کو ختم کرنے کے بعد فوراً متعی رکھ لیں میں انشاءاللہ شاء آپ کو بتا دوں گا کتنے صحابہ کرام ہوتا سے پیدا ہوئے کتنے صحابہ کرام متا سے پیدا ہوئے کتنے صحابہ کرام نے متا کیا ہے کن کن کی بیٹیوں نے کیا ہے اور کیا سمجھ کے کیا ہے انہوں نے زنا سمجھ کے کیا ہے معذ اللہ یا انہوں نے سوال سمجھ کے کیا ہے ہم متا کا مانا زنا نہیں کرتے اگر آپ زنا کریں گے تو یہ صحابہ پہ اعتراض ہے یہ متا پہ اعتراض نہیں ہے آپ دوسری راتوں کی طرف نہیں جائیں قرآن کو سامنے رکھیں حدیث کی طرف تب آئیں جب حدیث کا کوئی معیار ہو اس کی کوئی سند ہو اصول حدیث قائم رکھیں اور ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے آپ کو شیعہ قواعد کا بالکل الگ تک بھی نہیں جانتے کہ ان کے یہاں سے حدیث کی کیا پوزیشن ہے مستقی کی کیا ہے موتبر کی کیا ہے یہ پہلے اگر آپ کیا چاہتے ہیں اس موضوع پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے قواعد کو کیوں نہ جانتے ہیں اور میں اپنے قواعد کو کتنا جانتا ہوں پہلے طبقات کو تو حدیث سے بحث ہو جائے گی پر آج یہ چیزیں موضوع سے ہٹ کے ہیں آپ صرف قرآن تک رہیں قرآن نے جب کہہ دیا ہے کہ جو پیغمبر کی بہت توڑے گا پیغمبر سے غداری کرے گا وہ منافق ہے اس کے لیے عذاب ہے یہ عقیدہ ہمارا قرآن کے موافق ہے اس کے خلاف نہیں ہے آپ کے پاس اس کو توڑ ہے توڑ ہے ہی نہیں جب قرآن نے فیصلہ کر دیا تو آپ نے کہاں سے اس کو توڑنا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ یہ میلاد کی بات جو آپ نے پہلی زبان سے بیان کی یہ موضوع سے متعلق تھی یہ عدالت صحافہ سے متعلق تھی یہ خروج المبس نہیں تھا ہم آپ کے انداز کے مطابق بات کریں تو پھر آپ کیسے نکل جاتے ہیں تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ مسائل کے بات کے لیے دلائل کا تعین کریں آپ دلائل بتائے پائے نہیں کسی کو مانے تو آپ تعین کر سکتے تو سنیے قرآن کی ایسی اولون پہلے پہلے مسلمان ہونے والے اقلیت میں آنے والے میں مہاجرین والانصار چاہے مکے کے مہاجر ہوں چاہے مدینے کے انصار ہوں ولوی نقم احسان جنہوں نے ان کی تابے داری کی نیکی کے ساتھ راضی اللہ عنہم اللہ ان سب سے راضی ہے اللہ ان سب سے راضی ہے جنہوں نے ندیت کے ساتھ چھوڑ دی ہم بھی اس کو وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتے ہیں ان نے ساتھ نہیں چھوڑا ردو اللہ ان سے پوچھتا ہے تم کس طرح راضی ہو گئے ادر ان جنات جنت کے باغ تیار کیے مہاجرین انصار صحابہ کے لیے اور ان کے تابے داروں کے لیے بہرے رواں ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے فوج و حکیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایپ نمبر ذرا بھی اللہ ہوگا انل مومنین اللہ راضی ہو چکا مومنین سے تو معاملین میں کون مراد تھے وہاں کافر آئے تھے منافع ہوئے تھے آزبید کا نام بھی نہیں صحابہ کا نام بھی نہیں جو آپ کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے تھے آپ نے خود ہی قرار کیا سارے صحابہ تھے وہاں جنہیں رضوان آپ کی زبان ابھی ابھی ریکارڈ میں موجود ہے تو سب صحابہ نے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو چکا اور ماضی کا سیرا ہے یا درخت درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ جانتا تھا ان کے درو میں نازکی انداز کی ان کو فتح قریب کا وعدہ دیا فتح قریب اگر فتح خبر مراد ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اشرف علی خان بھی ہم رضی کس کھاتے کا ہے آپ ہم پہ اس بات کو چھوڑتے ہیں جس کو مانتے نہیں اپنی مسلمات سے منہ موڑتے ہو ہمارے ہم نے وہ سوالہ پیش کرو جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے آپ کو پتہ بھی نہیں کہ سنی کون ہے دیبندی کون ہے خارجی کون ہے سنی کون ہے نبی کا گستاخ کون ہے ماننے والا کون ہے بار بار آپ اس کے پتلا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں اگر ہوتی تو ضرور پیش کرتے کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے یا فتح خیبر ہے اللہ راضی ہو چکا پیدا تیسری ہے پیدا کی رہا ہوں جب کہا جاتا ہے منافقوں سے کما آمن الناس منافقو اندر سے نبی اور توحید کے من کرو ایمان لاؤ جیسے اناس ایمان لائے یہ آپ کی تفسیر مجمع بیان جلد ایک صفحہ پچاس میں موجود ہے انداز سے مراد صحابہ ہے کہ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ پتا چلا منافقین کا کھاتا الگ ہے صحابہ کا کھاتا الگ ہے صحابہ حق کا معیار ہیں اللہ منافع سے فرماتا ہے تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان منافقین نے کیا جواب دیا کھا لو نو کمام رحاب ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں والا پانی آپ کا تبرک سمجھ کے منہ پہ مل لیتے تھے یہ نبی کے دشمن تھے تھوک مبارک آپ کی ہاتھ پہ لے کے منہ پہ مل لیتے تھے یہ نبی کے دشمن تھے نبی کی ناپ کی ریلش مبارک کو منہ پہ مل لیتے تھے یہ منافق تھے یہ حضور کے محد نہیں بھتیجا سمجھتے تھے سسر سمجھتے تھے کہ لو آپ کو منہ پہ مر رہے ہیں پھوک کو منہ پہ مر رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے مناسب کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہیں رب نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں اللہ خبردار سن لو ہم انصفا جو صحابہ میں زبان درازی کرتا ہے وہ خود بے وقوف ہے وہ خود بے وقوف ہے اللہ کے یا علم مگر علم نہیں تیسری آیت تھی آپ کے گھر کی تفصیل چوتھی آیت سنی تھی آپ کا کام قرآن مانتے ہم تو قرآن کہتے ہیں ہم بال لگا رہے ہیں میں آمنو مسلم آمن تم بہی اگر وہ ایمان لائے صحابہ تم ایمان لائے تم کا مخاطب کون ہے صرف تین صحابہ ابوظر صرف فقط سلمان ہیں کس زمانے کی آتا ہے بدنیا مکھی ہے کب اس اور کون ایمان لا چکے تھے اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ جس طرح صحابہ تم ایمان لائے وہ اس طرح ایمان لائے تدو پھر وہ ہدایت پا جائے وہ ان طل اگر صحابہ کی تابے داری سے ان کے ایمان سے منہ موڑیں وہ شکا و زیر یہ آپ صحابہ کی تابے داری سے منہ موڑ رہے ہیں تو قرآن کے مطابق آپ شکاق میں ہیں یکم اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے گا صحابہ کی تقسمت ان کا محافظ رب ہے اللہ سمیع اور علیم ہے پانچویں آیت برابر نہیں ہے نبی کے صحابہ شان میں فتح مکہ سے پہلے والے آزم و درجہ تم ان کی بڑی شان جو بعد میں مسلمان ہوئے انفاق کیا کتاب کیا جہاد میں شریک ہوئے جو کس میں کر کے رب قرآن میں فرماتا ہے بعض صاحبہ نہیں کل صاحبہ کے بارے میں ذرا سن لے قرآن مان لے قرآن و کل واہل حسن اللہ کل اصحاب رسول سے مسئلہ کا وعدہ کر کل کل کل کے سے وعدہ کر چکا ہو ہونا خبیر آپ کی سب روایات کا جواب سب تعریفوں کا جواب قرآن کے جملے میں رب نے دے دیا جو صحابہ عمل کر رہے ہو یا آگے کرو گے اس سے میں باخبر ہوں میں بے خبر نہیں ہوں پھر بھی سب کے ساتھ میں حوصلہ کا وعدہ کروں ستائیسواں پارہ سورت حدیث نمبر دس ایت نمبر چھ فرمائے فرماتا ہے ان الذین سابق تلحم من الحسنہ یعنی سے میں حسنہ کا وعدہ کر لوں وہ دو رخ میں جا نہیں سکتے لا حسیسا اس کی آگ نہیں سنیں گے خال دون جیسے میں حسنا کا وعدہ کر لوں جیسے یعنی کل لساب رسول سے میں نے حوصلہ کا وعدہ کیا ہمیشہ اپنی من منائی میں ہوں گے جو چاہیں گے چلو ان کی بات مانوں گھبراہٹ سے پاک ہوں گے فرشتے گئے کریں گے اور کہیں گے یہ ہے وہی وعدہ دن جس کا تم وعدہ دیا گئے ستارواں پالا سورتم دیا ایپ نمبر ایک سو دو ایک سو ایک ایک سو تین ساتویں آجت و کل واد اللہ حسن اللہ نے سب سے حسنا وعدہ کر لیا سب کون جہاد کرنے والے ہوں یا پیچھے رہنے والے ہوں سب سے میں نے حسنا کا وعدہ تصویریں اٹھا کے دیکھے چاہے جہاد میں پیچھے رہ جائیں ان سے بھی کا وعدہ جو جہاد کریں ان سے اصلاح وعدہ حد اللہ مجاہدین القاعدین قائدین عظیمہ ہاں جہاد کرنے والوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے پیچھے بیٹھ کے رہنے والوں جہاد میں نہ شامل کرنا ان کے لیے بھی شان ہے فضیلت انہیں کی ہے جہاد میں شامل منافقوں کے بارے میں حکم ہے کفارو منافقین سے جہاد کرو آپ کہتے زبانی جہاد تو زبان جہاد کا ثبوت قرآن سے پیش کر قرآن کی وضاحت قرآن سے پیش کراخی میں سنیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی تعریف کی حضور کے صحابہ کی تعریف کی محمد الرسول اللہ ماہ اشد القفار روحما بین تراہم رکان رخ کان تبونا خط رحمد اللہ ہے ورد والا محمد کریم ان کی محیط والے کافروں پہ سخت ہیں آپس میں مہربان ہیں جب بھی ان کو دیکھو نبی کے صحابہ مائیت والے بلروینہ ماں کافروں پہ سخت ہیں ان کو دیکھو یا رکو میں ہیں یا سجدے میں ہیں یب تو ہوں حد لمن اللہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں اللہ کی رضا طلب کر رہے ہیں سیوا ہم ٹھیک مینا صرف سجود سجدوں کے اثر کی وجہ سے ان کے ماتھے اور چہرے چمک رہے ہیں یہی مثال ان کی میں بھی ہے نبی کے مائیاتوں کی مثال انجیر میں بھی ہے جیسے کہ انگوری ہو پھر وہ نرم نازک ہو پھر وہ سخت ہو جائے پھر غلیظ ہو جائے مستحکم ہو جائے صدیق کے نرمی اسلام لانے سے قوت پکڑی فاروق اعظم کی تلوار سے اس نے قوت پکڑی کافر مانتے ہیں جناب اب مانے نہ مانے اسلام کو ایک عمر ملا ہے دوسرا میں مل جاتا ہوں روئے زمین پہ اسلام اسلام ان کے زمانے میں فتوحات ہوئی ان کے زمانے میں اسلام پھیلا ان کے زمانے میں اسلامی ملک کی بڑی پورا کس کے زمانے میں تاریخی ہلاوت میں فاروق اعظم کے زمانے میں ادھر تاریخ کی بات کرتے ہیں ان کے زمانے میں اسلام کی سر بلندی ہو اسلام کو تقریب ملے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کھیت صحابہ والا نبی کی مائیت والا جو جب ذرا کھیت والے کو کھیتی پسند ہے نئی یہ ملک کفار جس کھیت مصطفیٰ ملدین ماؤس ہیں خیر و غذب اختیار کرتے ہیں وہ کافر ہیں رب کا قرآن کہہ رہا ہے نبی کی مائیت والوں سے جو غیر و غضب کرتے ہیں وہ کفار ہیں وہ نام کا کلمہ پڑھیں نام کے مسلمان کہیں وہ عظمت صحابہ کے منکر ہو کے قرآن کے منکر ہو کے وہ کافر ہیں آپ کی تفسیر کمی جلد ایک آپ بھی کم میں بیٹھے ہوں گے تفسیر بھی کمی ہے آپ کا دارالعلوم بھی کم میں ہے یہ بھی تفسیر کمی ہے جلد ایک ہے تینتیس ہے ہاد ہی صفت رسول اللہ ہے وہ اصحاب ہی یہ نبی کے اصحاب کی صفت یہ آپ کی گھر کی تفسیر ہے یہ شیو کی تفسیر ہے اصحاب رسول کی یہ شان تھی ان سے جو نفرت کرے ان سے جو تان تشریح کرے خیز و غضب ان سے کرے رفت کافوں کا کام ہے کافر صحابہ سے چرتے ہیں مومن نبی کی شان دیکھ کے ان کا جگہ ایک نمبر نو سماعت فرمائیے سنیے قرآن مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی چھبیس بارہ نمبر چھبیس سورت فتح ایک نمبر پانچ اللہ فرماتا ہے وہ یوگ کب فیرو ان ہوں وہ یوگ کب فیرو ان سیاحت ہیں جن سے میں راضی ہو جاتا ہوں ان کے گناہوں سے نیکیوں سے تبدیل کر سیاحت کبھی نیکیاں بنا دیتا ہوں آپ معافی دے رہا ہے آپ معاف نہیں کر رہے اگر سیاح سرزد بھی ہوئے چاہے اتحادی ہو چاہے امدن ہو رب ان کے سیاحت کو حسنات سے تبدیل کر چکا یہ نو ایسے ہوئی ابھی آج تو کامبار موجود ہے یہ اللہ راضی ہے وہ جنتی ہیں وہ بہشتی ہیں وہ حق کا معیار ہیں جو ان کو بے وقوف کرے ان سے غیر و غرب کرے وہ ایمان سے فارغ ہے اسلام سے فارغ ہے اب کلمے کے موضوع پہ آ جائیں اپنی آزان ثابت کریں پہلے کلم ہوتے بعد میں صاحب ہوتے ہیں ترتیب آ چلے نا آپ کے موضوع کو ہم نے قبول کیا ادا کا فیصلہ ہو گیا جو آدمی اسی طرح بھی چاہے وہ من نمبر مطلب کو بھی چھوڑنا چاہتے ہیں بات ہو رہی تھی عدالت صحابت عدالت آپ نے قرآن مجید کی ابتدا سے کچھ آیات پیش کی ہیں حالانکہ اس کا آپ کے سیاح کو سباق سے کوئی تعلق نہیں ہے مثلا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جا کی رہ لو ہم لو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ یہ سورہ بکرا کی آیت نمبر تیرہ ہے کیسے لاؤ کما امن اناس ہو جیسے لوگ ایمان لائے پتہ نہیں آپ کو ہر جگہ صحابہ کرام کیوں سیکھتے ہیں لفظ تو ناس کا ہے جتنی بھی آیات پڑی ہیں یہ صحابہ کرام ایک ایسی چیز ہے کہ پورا یہ لفظ صحابہ کرام تو چورا لفظ صحابہ یہ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے اور نہ اللہ سے صحابہ کے ساتھ کوئی عدالت کا لفظ آیا کبھی ہم معاہرین کا سہارا لیتے ہیں کبھی انصار کا سہارا لیتے ہیں اور سے انصار کے معنی مفود کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس سے قائم رہ سکتے ہیں اگر آپ نے ناس کا معنی صحابہ کرنا تو سن لو اس سے پہلے آج موجود ہے کہ آپ نے اسے استعمال کیا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ہی مان لائے تو لفظ ناس کا ہے اور آپ نے مانا کیا صحابہ کا تو میں ایت کرتا ہوں اس سے پہلے اس کا مانا بھی صحابہ کریں کہ وہ میں یہ آمن بلّہ ہے بل الآخر ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو یہاں بھی میں صحابہ کا مانا کرتا ہوں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کول یہ کہتے لائے اللہ پر ویل جو میں لاخر ہے اور قیامت پر لیکن اللہ کیا کہتا ہے ہم بھی مومن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہے لو جی اگر آپ نے صحابہ کا مانا کرنا ہے تو اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ صحابہ میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو مومن نہیں ہے اگر اللہ آپ نے صحابہ کیوں کیا ہے تو ادھر بھی لفظ ناس ہے تو ناس کو ناس سے اپنا کیا ہے اس کے مساوی کر لو تو اس سے بھی پتہ چل گیا خوش مومن ایسے ہیں کہ وہ معیار ایمان ہے کہ وہ اس لائق ہیں کہ ان کا ایمان باقی معیار بنتا ہے دوسروں کے ایمان لانے کا اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس لائق ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے اس لیے سزائے علی کے پوری سیاستہ میں کسی صحابی کا نام لے کے پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی محبت ایمان ہے چرا علی کی محبت کے کہ لا جو لاحبو کو کہ لا یہ علی تو اس کے مومن کی کوئی محبت نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغ نہیں رکھے گا آپ کے تمام کو صحابہ کو شامل کرنا چاہتے ہیں تمام صحابہ ابو بکر عمر کے بارے میں پیغمبر اسلام نے سوائے علی کے غیر کسی کا نام لے کے اس کے ایمان کو معیار ایمان قرار نہیں دیا لہٰذا یہ آپ کمزور کمزور چیزیں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات چال رہی تھی عدالت صحابہ کی میں نے آپ کے سامنے سورج فتح پیش کیا ہے لازم فتح قریبا ہے آپ اس سے انکار کر جائے سے مراد فتح خیبر ہے آپ کو اس کا حوالہ پیش کریں جی اپنے فتح مکہ پیش کریں جی اپنے اور اسی سولہ دزادی کے بعد فوراً کون سی فتح آ گئی تھی فوراً کون سی جنگ ہوئی تھی تو فتح مکہ میں تو جنگ ہی نہیں ہوئی تو فتح کیسے ہو گئی تو فوراً خیبر پیش آیا آپ کے میں بھی لکھا تمام تراجی میں لکھا آپ ایک اپنا ایک علیحدہ راستہ نکال لیتا ہے تاکہ ہماری کسی طرح کیا ہے یہ پریشانی ختم ہو جائے ہماری جان بچ جائے یہ جو ہے سر ہے کچھ نہیں بن سکتا یا تو آپ مطلع کا نکال کر جانے یعنی ہماری کوئی باقی جو آپ نے آیت پیش کی سورہ فتح کی آخری آتا ہے چھبیس میں پارے کی محمد رسول اللہ شد القفار کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی ہیں وہ کافیوں کے بڑے غالب ہیں روحما بہن آپس میں بڑے نرم دل ہیں شاید آپ کی لغت میں اشد القفار سے مراد وہ ہے کہ جو اپنی پگڑی کافر کو دے کے آ جاتے ہیں یہ ایپ بھی فتح خیبر کے موقع پہ اتری تھی چلو آپ مجھے پتہ اس کا بھی انکار کر جائیں گے تو آپ ان کو از کم اشد القفار ثابت کریں پیغمبر کی زندگی میں کتنے غربات ہوئے ہیں کتنے سریے ہوئے ہیں آپ کے بزرگوں جن کو آپ اشد القفار بنانا چاہتے ہیں وہ ہمیں لسٹ پیش کریں کہ ان تمام بزرگوں نے کسی ایک کافر کو قتل کیا ہو اپنی ادیشوں پیش کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی عشید الکفار ہیں جو پیغمبر کے زمانے میں عشید الکفار نہ مان سکے بعد میں وہ جتنی فتوات کرتے رہے ان فتوات کا کوئی معیاری نہیں ہے وہ اسلامی فتوات مانتے نہیں ہیں وہ تو لوگوں کو زبردستی اور خواہ مخواہ ان پہ یہ چیزیں جنگ مسلط کی اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ اتنے پیش آ رہے ہیں بہرحال یہ کہ ایک علیحدہ موضوع ہے آپ فتوحات کو بڑا جو ہے نا ایک ان کا معیار کرا دیتے ہیں یہ ایک علیحدہ چیز ہے اس پہ بھی مسلسل بحث ہو سکتی ہے تو آپ نے پڑھی کی آیت محمد رسول اللہ ولہ جی نما نماشد القفار محمد اللہ کا رسول ہے اور اس کے ساتھ ہی جو یعنی ہے نا وہ کافروں کے بڑے غالب ہیں یہ آیت اس وقت اتری تھی یہ ہے سن البدا نہایا حافظ بن کثیر کی اس میں بھی ہے اس کے علاوہ یہ تاریخ میں دوسری تاریخ نہیں پیش کرتا کیونکہ یہ تاریخ سب سے زیادہ مستند تاریخ ہے پہلی جیل میں موجود ہے کہ کاتبہ رسول اللہ یہود خیبرہ کہ پیغمبر نے خیبر کے یہودیوں کو یہ خط لکھا تھا اس میں یہ حوالہ دیا تھا کہ یہودیوں تو میرے ساتھ جنگ نہ کرو کہ میرے ساتھ وہ ہنسی ہیں جو کافروں پر بڑی غالب ہیں یہ حضرت نے خط لکھا خیبر کی جنگ جاری رہے اس میں مختلف اخبار ہیں کچھ دو مہینے لاتے ہیں کچھ چالیس دن آتے ہیں کچھ دس دن آتے ہیں برابر کئی دنوں تک وہ جنگ جاری رہی تو کافر کہتے رہے کہ محمد اللہ کا رسول عجیب ہے اس نے تمہیں یہ خط لکھا تھا کہ میرا ساتھی کافر پہ غالب ہے یہ تہوار ہم سے کیا ہے اپنی پگڑیاں ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو محمد اگر اللہ کا رسول ہوتا تو اس کے ساتھی کافر پہ غالب ہو جاتے اور یہ نے مکمل ہدایت موجود ہے کہ حضور نے ابو بکر عمر دونوں کو جنت دے کے بھیجا شرخ کھا کے آ گئے پھر علی علی جب علی علیہ السلام گئے راہ کا در آیا تو وہ میں ہی جا رہا کہ حضرت نے اپنے علم کو پتھر میں گاڑا جو پتھر میں گاڑا تو جو قلعے کی دیوار کے اوپر یہودی بیٹھا تھا اس نے پوچھا مانتا تو کون ہے تو آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے تو انہوں نے کہا اسی یہودی پادری نے اپنے باقی یہودیوں سے کہا جو قلعہ میں بند تھے کہ کل بولے تم یہودی ہو بوری بھی باندھو آج وہ ہنسی آ گئی ہے جو بغیر فتح کے نہیں جائے گی یہ تو علی کے حق میں اتری ہے اور علی نے عملی طور پہ شدل القفات تمام غذبات میں اپنا ثبوت بھی دے دیا ہے جن کو تم بناتے ہو وہ تو کسی جنگ میں بھی کامیاب نہیں ہوئے ہر جنگ میں وہ شکست کھا کے آ گئے ایسے آتے پڑھتے جاتے ہیں اپنی تفصیل کرتے جاتے ہیں پتہ نہیں آپ کو یہ اتنا اختیار نے دیا جی باقی جو آپ نے ان بزرگوں کو معیار ایمان قرار دیا ہے حضرت عمر کا اپنا بیان ہے یہ اجادی اسی موقع پہ ہے کہ ولہ شکت منظور وسلم تو اللہ یوم کہ میں نے پیغمبر کی نبوت پہ جتنا شک نبوت کے دن فتح مکر اپنا اسی سلح اجادی میں کیا تھا اتنا کبھی نہیں کیا اور اسی صلی ادادی میں ہے کہ جب حضور نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ تو جا پہلے مکہ کی طرف اور ان کو ہمارا پیغام دے تو انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا یا رسول اللہ انیا خواب ہو قریشن یہ تفصیل کثیر میں ہے آپ ذرا منکر حدیث بھی آئے ہیں وہ بھی مجھے سارا پتہ چل رہا ہے ایسے آپ نے علیہ سنت لگا رکھا ہے تو حضرت عمر نے فوراً انکار کر دیا رسول اللہ انی خوف قریشن میں قریش سے ڈرتا ہوں میرا وہاں کوئی رشتے دار نہیں ہے آپ عثمان کو بھیجیں کیونکہ وہاں سے ہوئی ہے کہ لوگ اس کی حمایت میں ہوں گے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس بنیاد پہ آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا تو حضرت عمر نے واضح طور پہ کہا تھا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا مجھے اپنی جان سے خوف ہے جس کو اپنا خوف لگ رہا ہے وہ کیسے اسلام کے لیے ہر کا بحث بن سکتا ہے جی پھر لکھا کہ حضرت عثمان اسی وجہ سے گئے تھے آپ اس کو بھی بڑا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں تو اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے جان مال اولاد سے مجھے اپنا علی سمجھے تو اس وقت حضرت عمر نے کہا یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے اور صحیح بخاری کی کتاب الاحتسام میں بھی ہے تو حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ کہ آپ مجھے مال سے تو عزیز ہیں لیکن جان سے عزیز نہیں ہے یہی معیار حق ہیں انہیں کو دیکھ کے مان لاؤ انہیں کو دیکھ کے تم ہدایت پہ آ جاؤ گے یہی سب کے لیے پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتے ہیں اور آپ جو یعنی ہے اسی وجہ سے فوراً حدیث کا انکار کر دیتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے قرآن ان کی حمایت میں کہاں جا رہا ہے قرآن تو واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بات توڑ دے گا اس کے لیے یہ جگہ ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے پیغمبر نے فرمایا کہ سات گنا ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی نہیں بخشے جا سکتے اور ان میں سے یہ ہے کہ اتب اللہ مزاحب کہ میدان جنگ میں فرار کر جانا یہ ایک ایسا گنا ہے جو اللہ کبھی نہیں بخشے گا سمجھ آئی بات کی جب تک انسان توبہ نہ کرے آپ کے بزرگوں نے اگر توبہ کی تھی کس جنگ میں توبہ کیا ہے آخری دم تک تمام جنگیں ہوئی ہیں کسی میں ان کی توبہ ثابت نہیں ہے سمجھ رہی بات کی تو آپ جو ہے نا یہ اپنے معنی اپنی تفصیلیں نہیں ہے کہاں سے آپ نے علوم پڑھ رہی ہیں نہ آپ کو استعلات میں تفصیل بھیج سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر کی حدیث سکھلا سکتے ہیں نہ کوئی صحابہ کا تحقیقی بیان دکھا سکتے ہیں آپ پورے قرآن سے نہ لفظ صحابہ دکھا سکے اور نہ ہی لفظ عدالت دکھا سکے وہ مہاجر انصار کی بحث پڑھے رہے انصار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی نصرت کرے دین کی امداد کرے مشکل وقت آئے تو وہ بھاگے نہیں جو بھاگ جائیں وہ کس بات میں کے انصار ہیں جب وہ انصار ہی نہیں ہے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہے ان کی ابتدا جو ہے نا وہ قابل تقریر نہیں ہے پہلے آپ ان کو انصار کو ثابت کریں پیغمبر کا نصرت نسرت کو ثابت کریں پھر دیکھیں گے کہ ان کی کن چیزوں میں کرنی ہے جب وہ سے راضی نہیں ہے جب وہ انکار نہیں ہے تو آپ پر کے اقتدار کی بغل میں جا رہے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ کتابوں میں ہے اچھا تو تم رہے ہوں یہ مجبہ کھلیا آپ قرآن کی کسی آئے تو گزرا دیں کسی حدیث نمبر سے دکھلا دیں ہر کہ آپ یہ صحابہ کرام کا کون بھی نہیں دکھلا سکتے کہ انہوں نے کہا ہے تمام صحابات ہیں کیا بنا شروع بالکل اللہ نے ساری چیزیں ان کی خاص بیان کیا ہے اور اس کے جگہ سزا رکھی ہے کمیا من مسکالا ضرورت خیریں گے رہا من مسکالا ضرورت رہیں گے رہا یہ قرآن کی اصل قانون ہے لا تبدیل علیہ ہے جو ذرا برابر نہیں کرے گا اس کی جگہ ملے گی جو ذرا برابر برائی کرے گا اس کی سزا ملے گی آپ کیوں قوانین قرآن کا انکار کرتے ہیں یہ اس سے تعریف ثابت نہیں ہوتی کہ جو پیغمبر کو چھوڑ جائے آپ ان کو خواہ مخائیں رضی اللہ کہتے ہیں ہمارا بار بار کو انکار ہو اور ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ کیا صحیح بنے وہ ہمارے آنکھوں پر ہیں ان کی حدیث پرانا روشنی بھی ہے ہم ان کی مٹی ہیں ہم ان کی حال لحاظ سے کیا ہے مددگار ہیں ہم ان کی مفت کرتے ہیں ہم ان کی قائد میں ہیں ہم ان کی سلاد کرتے ہیں سلام کرتے ہیں تو اس پہ کسی قسم کی نفرت کرنے والے کو بھی ہم سبر کرتے ہیں لیکن جس نے پیغمبر کی توہین کیا ہے پیغمبر کے جنازے کو پیغمبر کو جنگلوں میں چھوڑا ہے ہم نے پیغمبر کو جنگل میں ہیں جو اللہ نے غذا بھی کہا ہے اس